تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ بھی کیا لوگ تیار ہیں اس کے لیے کہ بھی لوگ اگر نہ تیار ہوں تو پھر کیا اسلامی ریاست سے کیا ہوں تو پھر ختم ساکت ہو جائے گا ہم سے باپ کے ذمہ تو بیٹوں کی تربیت ہے کیا کوئی باپ کہہ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی یہ تجھے نہیں چاہتے ایسا کرنا تو بس میری ذمہ داری ختم ہو گئی وہ تو باپ ہے آپ کے دن تک وہ سارے اختیارات کو بھی استعمال کرے گا ساری کوششیں بھی کرے گا اور اس کے ذمے ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ اولاد کی تیری تو بھائی اگر اس وقت جو مسلمان کے نام سے جتنی بھی آبادی بڑی پائی جاتی ہے اگر وہ اس پر تیار نہیں ہے کہ اسلامی ریاست یہاں قائم ہونی چاہیے تو وہ سوال یہ ہے کہ کیا پھر یہ بات ختم ہوگی سورہ بکرا کو واپس بھیجیں اللہ وہ اور امین کو بھیج یہ لے جائے اپنی صورت واپس لے جائے کیونکہ ہماری جو مسلم آبادی ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے ہماری آبادی اس تیار نہیں ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تو اللہ یہ صورت اپنی اٹھا لے اس کے ضرورت دھیان نہیں ہے تو یہ کہ اسلامی ریاست کے کام کے لیے کتاب کی بنیادی شرائط کیا ہے اچھا اس میں دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ ساری ہے ہے آدیش ہوں گی اس میں آتا ہے کہ جب ایسے اور ایسے ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جب ایسے اور ایسے اور ایسے ہو جائے تو زمین کی پشت سے زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے اب اس کو پیش ہر جگہ کر دیا جاتا ہے اس کے اندر جو پیغام چھپا ہوا ہے وہ یا تو تک پہنچا نہیں جا رہا یا پہنچنے کی کوشش نہیں کی جا رہی اب کے اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے فرمایا کہ اب زمین کی خوش سے اس کی اس کا جو پیٹ ہے تمہارے لیے بہتر ہے تو کیا پھر ہم زہر بھون کر مار دیں کسی درد لگ جائیں کسی درخت کا لٹک جائے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام آ رہی ہے اصل میں ان میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ دین حق کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہو تو پھر تمہیں لڑ کر مر جانا چاہیے تم اب یہ تمہارے لیے وہ وہ پوزیشن آ گئی ہے کہ اب لڑ کر مر جاؤ ختم ہو جاؤ دن کیا کرو تو ایسی حدیث دشمار آپ کے سامنے آئے گی اب دیکھیں اس کا میں نے کوئی اس کا خاص تناظر نہیں پیدا کیا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس سے کیا مطلب نکل سکتا ہے ایک تو مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ جب قدر خراب ہو ہو چکی تم کر مر جاؤ زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر تمہیں موت بھی آ جائے اس رستے میں تو اسے قبول کر لو لیکن زندہ نہ رہو ٹھیک ہے لڑو یا تمہارے پاس جاؤ گے یا تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی تمہارے جیتے جی یہ کام نہیں ہونا چاہیے ایسی صورت نہیں پیدا ہونی چاہیے یہ تمام حدیث یہی پیغام دے رہی ہے اس سے یہی مطلب نکلتا ہے اور کوئی نکلتا ہو تو مطلب بات ہو سکتی ہے اس سے اگر اس سے کوئی اور بات اور مطلب نکلتا ہو اچھا اس میں جو یہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں ظاہر شریف صاحب کی تعلیموں سے مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ بحث کی چلی کے خروج کا معاملہ ہونا چاہیے خروج کی شرائط کیا ہیں کن حالات میں خروج کیا جا سکتا ہے اور یہ بحث علمی اثر میں بڑی زور سے چل رہی تھی تو انہوں نے کہا جی خروج کس وقت کا یہاں تو اسلامی ریاست کا ادارہ ہی منظم ہو چکا ہے تو یہاں تو جہاد ہے اس کو قائم کرنے کے لیے خروج کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب اس کے اندر چند خرابیاں ہو جائیں اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آدمی جو ہے وہ مسلح جد کرے اب یہاں کی اسلامی ریاست کا ادارہ ہی یہ تو مسلم ریاستیں ہیں جس کی آبادی مسلمانوں مسلمانوں پر مسلم اس کی لال کی کیا حیثیت ہے تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے اسلامی ریاست قیام کے لیے کتاب کی بنیادی شرائط ہیں یہ بنیادی طور پر سوچنے والی بات ہے اس پر کام ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد یہ پوچھا تھا کہ کیا کتاب کے سوا تبدیلی کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کتاب کیا ہے تو اس کے ساتھ تو نہیں کتاب کیا کہ جیسے ایک آدمی کو خوشی ہوتی ہے چار بندے ساتھ ہیں تو تھوڑا سا اللہ معاف کرے بات تو سمجھانے کے لیے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرنے کی بات کرتے ہیں ابھی بات کے چناؤ میں کبھی خیال رکھنا چاہیے یہ کوئی ایسی کاروائی تو نہیں تھی جو کوئی شوق پورا کر لیا ایک ذمہ داری تھی اب دیکھیں کہ جب صبح ادا کیا تو موقع پر جب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ دونوں لشکر ٹکرانے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ مکے والوں کو کیا ہو گیا ہے اپنی جو بہترین نوجوان ہے جن کے دل میں دشمن کے لیے بھی ہمدردی ہے آپ اندازہ کریں کہ دشمن کے لیے بھی ہمدردی ہے کہ وہ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ والوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے بہترین لوگ ہیں وہ اتار رہے ہیں میدانی جنگ میں جنگ کی بٹی میں جھونک رہے ہیں اچھا تو یعنی کتاب آپ کے نزدیک بھی کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جس کو بغیر ہی جب موقع ملا کر دیا جائے کتاب آخری علاج ہے آخری رکھتا ہے لیکن چھوڑا نہیں ہے آپ نے تو اس سے پہلے کیا ہم کام ہو سکتے ہیں اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بھی آج کی بحث کا ایک حصہ ہے پھر ہم کچھ عملی مسائل کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ جب تک وہ بیسے رہتی ہیں نا ان کی کوئی افادیت نہیں ہوتی اس میں ہے تو وہ خیر بات اور پہلو کی لطافت اس میں ہے ایک مولوی صاحب تھے انہوں نے اپنا ذریعہ روزگار یہی بنایا کہ خطاب کیا لوگوں نے خوش ہو کے کیسے لیے انہوں نے ہم سے اپنا کام کرا لیا اپنا بجٹ کرا لیا تو ایک جگہ وہ خطاب کر رہے ہیں اور پیسے نہیں آ رہے اور تھوڑی دیر بعد سبحان اللہ کی آواز اب وہ تنگ آ گئی ہیں ان کو متوجہ کر رہے ہیں کچھ اور چیزیں ایسی بیان کی جیسے لوگ خوش ہوتے ہیں پھر بھی لوگ خوش ہو رہے ہیں سبحان اللہ کر رہے ہیں لیکن وہ جو نوٹ نشاور کرنے کی ایڈوائس وہ نہیں پوری ہو رہی تو بیچارے تنگ آ کر بولے کہ یار یہ جو میری واہ واہ سبحان اللہ ہے اس سے نہ میری شروع رہے گی نہ اس سے میری کبھی جائے گی تو بات یہ کہ اگر ہم علمی طور پر کہہ لیں کہ یہ کتاب کی یہ شرائط ہے اور کتاب جو ہے ان حالات میں ہوگا اور یہ جو سنت ترک کرنے میں یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہدایت دی اب یہ بحث بحث علمی بہت دل جائے تو یہ تو یہ تو اس سے نہ شلوار بنے گیا اس سے کبھی بھی نہیں ایک معاملہ اسی کے رہ جائے گا اب یہ معاملہ ہے کہ ان کا ایک امت کے ساتھ زندہ تعلق ہے اور آپ کے حالات کے ساتھ ہے قرآن نہ تاریخ کی کتاب ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تاریخی چھٹی ہے آپ کی رسالت کیا تک کی ہے اگر اس میں پھر ہماری چونکہ بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کیا مت تک سب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ان کے ان کے اس تعلق کے ساتھ رہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان کے سپاہی لیکن اس میں علمی طور پر چونکہ بہت سارے اور بھی دلائل آ جاتے ہیں اس وقت کو لیکن یہ کہ یہ تو صحیح ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ تک امت کے حالات آپ کے کپڑے مبارک میں پہنچا جاتے ہیں یہ جو روز کی رپورٹنگ ہے یہ پہنچا جاتی ہے سب لوگوں کے بارے کی اگر یہ ہے کہ ہم ان کی امت میں اگر یہ ہے کہ انہیں اپنی امت کی تکالیف پر دکھ ہوتا ہے اگر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کے لیے باعث سے ہیں تو یہ روز کی روز کی رپورٹ جاتی ہیں اچھا تو اس اس لیے میں یہ یہ بات میں نے ساری اس لیے کہی ہے کہ اگر آج جو گرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام سے پہچانا جاتا ہے اگر اس کے آج کے جو مسائل ہیں اس کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کوئی فیصلہ نہ کریں کوئی بات نہ کریں کوئی قدم نہ اٹھائیں بات تو کرتا قدم اٹھانے کی بات ہے قدم نہ اٹھائیں تو وہاں رپورٹ کیا جائے گی سفارشوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اسپتالوں میں تھانوں میں وہاں خبر پہنچ جاتی ہے اس خبر پر کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا اس لیے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس عہد میں روشنی کی سب سے بڑی فلم افغان طالبان ان لوگوں نے وقت کے تعلق سے پنجاب کی اور جب کوئی اس کے لیے تیار نہیں تھا جب تک یہ جو پاکستانی جنرل ہیرو بنے ہوئے تھے کہ یہ ہم نے روس کو شکست کی تھی اور امریکہ کا جو اسلحہ تھا پالیسیاں ہماری تھی بند ہے ہمارے پہ وہ بھی سب کر دے کون کھڑا تھا مجھے جب طالبان جس انداز سے بنے جس انداز سے انہوں نے پہلے کام کیا ہے اس سے ہمارے اختلاف ہے طالبان کا نام تو امریکہ کے حملے سے پہلے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا کی بات ہے اسی کہ ہماری محبت ہے حکمت یار کے ساتھ سنی اور حکمت یار جب کابل میں داخل ہو رہا تھا تو امریکہ نے کہا نواز شریف صاحب سے یہ کام نہیں ہونا یہ کام نہیں کیا جائے گا تو یعنی ہم نہیں کریں گے یہ کام تو اس سے طالبان وجود میں تاریخی حقیقت ہے راتوں رات ایسے مدرسوں میں مدرسوں کے ایسے اسٹوڈنٹ پیدا ہو گئے جو جگہ ہوائی جیٹ تیاری چلانے کے لائق ہو گئے تھے تو وہ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا لیکن بات یہ ہے کہ پوری انسانیت میں واحد گروہ جس نے یہ کہا کہ ہم بطور انسان زندہ ہیں اور ہم تمہاری طاقت سے معلوم ہونے والے نہیں ہیں جس کو مردانگی کہتی ہے یہ ایک گروہ تھا واحد گروہ جس نے زندگی کا ثبوت دیا اب تو اس پر پاکستان آدمی بھی بڑی تیار ہو رہی ہے کہ افغانستان کا قبضہ کیسے لینا یہ جو جھگڑے اب چل رہے ہیں جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے کہ جی، افغانستان پر انڈیا کا قبضہ رہے گا یا پاکستان کا قبضہ رہے گا ابھی بھی یہ حالت ہے کہ یہ ایٹی نائن میں روس کے نکل جانے کے بعد بھی قبضے کی جنگ تھی کہ افغانستان پر قبضہ کس کا ہونا چاہیے حکمت یار نہیں مانتا تھا تو نے کہا لاڑی طالبان لے آتے ہیں اس ذریعے سے پاکستانی فوج قبضہ کرے گی یہ تو ہمارا چھٹا صوبہ ہے یہ تو ہمارا ساتو صوبہ ہے یہ تو ہمارا پانچ صوبہ جیسے ہم پاکستان میں من مانی ہیں وہاں حالات ایسے نہ رہے اب یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ یہ چھٹا صوبہ جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چھٹا صوبہ جو افغانستان ہے اس کا کنٹرول کیسے رہنا یہ مذاکرات کے پیچھے یہی چکر ہے اور کچھ نہیں ہے تو طالبان نے زندگی کے ثبوت دیا اور اب بہت سارے لوگوں کے رال ٹپک پڑ رہی ہے بہت سارے لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے افغانستان کا پھل ہے اسے ہم کھائیں اسے ہم کھائیں اسے ہم کھائیں گے تو اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس بارے میں کچھ رائے قائم کر کے کسی حوالے سے آگے بڑھنا ہے اس میں ایک گروہ وہ ہے جو پاکستان کے اندر طالبان کے نام سے کام کرتا ہے ایک گروہ ہے افغانستان میں طالبان کے نام سے کام کیا جس نے امریکہ کے سامنے کھڑے رہنے کا تھا اور اگرچہ امریکہ کے معاملے میں بھی بڑی عجیب صورت نائن الیون خود امریکہ نے کیا وہ سامنا امریکہ کا اپنا آدمی تھا انقلاب ایران امریکی خود لائے تھے اب افغانستان میں امریکہ سے مفادات ہو رہی ہے اس بھی وہ تو بھی خود ہی جا رہے ہیں ابھی میرا خیال میں ایک ہی کلمہ رہ گیا ہے کسی ترکیوں کی شکل میں چھپ جائے گا یا ان کے منہ پر سنائے گا لا الہ الا اللہ شکست کھا رہا ہے تو وہ خود کھا رہا ہے اس کا کہیں نقصان ہو رہا ہے تو خود ہو رہا ہے اس نے کہیں اس کے خلاف انقلاب آیا تو وہ تو جی خود لایا ہے یعنی جیسے اللہ کل شہین قدیر اللہ کی ذات ہے ابھی یہ اللہ کل شہین قدیر امریکہ بنا ہوا ہے یہ یعنی یہ صورت حال ہے اس کو ماننے والوں کی اس کی پرستش کرنے والوں کی آپ جتنی تصویر اٹھا کر دیکھیں گے وہ تو جی اس وہ تو جی امریکہ کی اپنی سازش تھی وہ تو جی امریکیوں نے خود کیا ہے اسامہ تو امریکہ کا اپنا آدمی ہے جی یہ تو یہ نائن الیون کیا جی امریکیوں نے خود کیا تھا اب اب یہاں پاکستان آپ کسی عام آدمی کو دیکھیں آپ تو ایک کھلاڑی لے کر اپنے گاؤں پر مارا تو آپ کو کیا کہیں کیا عالمی پاور اتنی پاگل ہو چکی ہے تو اپنے خلاف خود کاروائی کرتی ہے اس کا دماغ ختم ہو گیا اور اگر اس کا دماغ ختم ہو گیا تو پھر لا امریکہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کوئی یہاں تو پاگل آدمی کی کوئی کوئی کوئی بھی بھی نہیں نہیں چلے اچھا ان حالات میں یہ مسئلہ ہے کہ بلاخر جب امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے تو پاکستان کے اندر وہ گروہ جو ماشاءاللہ اللہ سے ایٹی فائیو سے اب صاف ہے مجھے تو پتا نہیں کہ میں نے یہ بات کرنی ہے ہمارے دوست امین اچھا نے کراچی میں کہا تھا کہ بھائی کیا ارادہ ہے آپ یہ مجلس منعقد کر رہے ہیں آپ کا خیال کیا ہے کوئی شہید ہونے کے ارادہ ہے ہو سکتا ہے اب ہماری کوئی پرانی تمنا پوری ہو جائے اور کیا چاہیے اچھا اب یہ ہے کہ جو گروہ پاکستان میں طالبان کے نام سے یہ کون ہے ان کو مٹی فائیو سے دیکھ رہے ہیں جس پر صاحبہ کے نام سے کام کرنے والی ہے اور ایٹی فائیو سے نائنٹی ایٹ تک ان لوگوں نے کیا کیا ان کی جو نیت ہے ان کی سوچ ان کے اذان ان کا طریقہ بار بسوں کے اندر ان کا سفر شاہراہوں پر ان کے ناطے ہم جانتے ہیں مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی بھی نظر ہو سکتا ہے لیکن کیا کریں یار ایک مسئلہ ہے نا اگر اس میں نیت کے اس درجے کے لوگ اگر وہ یہ چاہیں کہ پاکستان کا جو آنے والا جو ہے تو وہ اختیار ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور طالبان افغانستان کی بنیاد پر آ جائے تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا ہماری تاریخ کا جن لوگوں کو بھی میں نام لے کے بات کرتا ہوں جن لوگوں کو بھی سپا صاحب کے کارکنان سے کوئی واسطہ رہا ہے پچاسی سے لے آج تک ان کے اخلاق کو ان کی ذہنیت کو ان کے ریوینیو کو نہیں جانتے تو وہ کیا کیا کسی ایسے گروہ سب کو اسلام کے نام پر کیا جا سکتا ہے یہ اپنی کا ایک مسئلہ بڑا مسئلہ بن کے کھڑا ہے اس پر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا کیا حال ہے اچھا اب یہاں یہ کہ اسی کے اندر ایک مسئلہ دوسرا چکا ہوا سید مولوی رحمۃ اللہ علیہ تو کہ جی، اسلام کو کیا طریقے پر کام کرنے کا آپ نے جو اپنا وقف اختیار کرنا ہے اسے برت عام کریں اور کہیں گے یہی ہے اور اس موقف کی جو قیمت ادا کرنی پڑی اس کا ادا کریں سو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی آپ کے ساتھ ان کی قیمت ادا کی اور یہ سارا معاملہ بخش زمین تھا اعلانیہ تھا لیکن یہ ہوا کہ اس عہد کے اندر آ کر ایسی کال ہوئی جیسے کشمیر کے اندر بہار جو ہے وہ پاکستان آرمی نے کیا لیکن پرچم کوئی اور تھا اس سے پہلے انہوں نے روس کے اندر کیا پرچم کوئی اور تھا نیچے کوئی اور اب یہ ہو گیا ہے کہ وہی کام پاکستان آرمی کے خلاف ہو گیا ہے کہ پرچم کوئی اور ہے نیچے کرنے والے بات ساتھ آدمی سے اپنی الٹ سکتی ہیں اچھا یہ خفیہ تنظیمیں بنا کر جہاد کرنا چاہیے اس کے فوائد بھی ہیں اس میں جو لیکن اس کے نقصانات ہیں اس میں ایک تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کمانے سے زیادہ کھویا ہے یا جو کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے اس سے زیادہ کما لیا ہے یہ بہار ایسی چیز ہے جس پر دیکھا جانا چاہیے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اچھا سمجھتے بھی ہیں اور وہ ہو بھی اچھا لیکن جب وہ خفیہ طور پر کام کر رہا ہے تو بھائی اس کے خفیہ ہونے کے باعث کوئی بھی کوئی بھی الزام یا کوئی بھی کام آپ اس کے منہ پر نہ وہ کام آئے گا نہ اپنی بات کرے گا نہ اپنا موقف پیش کرے گا تو کچھ بھی اس کے نام پر کیا جا سکتا ہے اور کچھ بھی اس کے اوپر لگایا جا سکتا ہے کچھ بھی اس کے ذمہ ڈالا جا سکتا ہے اچھا اور اس میں وہ کیا کہا تھا شاید نے کہ مقصد میں آپ جو شکل مسکرانہ بات اب اس سوال کے لیے ہم بھاگے ہیں تو بھاگ کے کدھر جائیں وہی سوال ہے کہ مسلح افواج کو ٹھیک کرے مغرب نے مسلط کیا ہے یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ قبض جو ہے یہ امول امراض ہے یہ امول امراض ہے افغانستان کے مسائل ہوں کشمیر کے مسائل اور کشمیر کے کا سے ایک مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ افغانستان میں ایک یہ ہوا کہ ایک پاور کو تم ختم کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن کشمیر میں یہ ہوا کہ بالکل ایسا جو کریم تھی سوسائٹی کو اپنے کندھوں پر کھڑے کرنے والے لوگ انہوں نے ان کو ان ظالموں نے نکالا اور جا کر وہاں کشمیر کے میدان میں ان لوگوں سے بڑا راست بھی واپس اس سزا میں ہم خود بھی رہ رہے تھے لیکن بھائی جب ایک وقت گزر جاتا ہے تو کچھ سوال آدمی کو ہوش تو آ جاتا ہے کہ کیا ہوا مجھے ابھی وہ بالکل سولہ سال کا لڑکا بھی یاد آتا ہے وہ آیا جی بھائی کیا حال ہے صاحب بھائی کیا ہے آپ کا نام سنا تھا آج آپ سے ملاقات کی کیسے ہیں کیسے کہتے جی بس میں کل پرسوں جا رہا ہوں تو میں نے بھی آپ کا نام سنا تھا میں نے کہا اس درجے کے لوگ یہ فیصلہ بات کے لیے یہ کمیٹی یہ گگو اسکول کے اسکول کھیتی انسوں نے کھینچی ایک فضا بنا کر ٹھیک ہے اللہ ان کی شادی قبول کرے لیکن یہ عمل بذات خود کیسا ہے اپنے میں سے بہترین لوگوں کو کھینچنا جو بہت سارے بوجھ اٹھا سکتے ہیں ایک بندہ یار بڑھانا بنا کر علاقے میں جا کر لڑتا ہے وہاں لگتے بناتا ہے چھ چھ ماہ اور دو دو سال تک وہ جنگیں لڑ رہے ہیں اتنا سخت نقصان پہنچاتا ہے اگر وہ بندہ اس معاشرے کے اندر موجود ہوتا اندازہ کریں وہ کتنا قیمتی تھا کتنا ضروری ہے کتنا اہم لیکن یہ ہوا اس لیے ہوا کہ ہمارے نزدیک انسانی یعنی کھیل ہے ایک تماشے اور ہم یہ تماشا صبح شام لگا اسی طریقے کی فکر تو میں نے کہا کہ دیکھیں جی، افغانستان میں بات ہوئی جانے گئی لیکن کھیل تو کسی اور کا ہوا نا کشمیر میں جانے گئی کھیل کسی کا اور کا ہوا ابھی بھی یہ پورے دس سال پاکستانی آرمی نے یہ بات کہہ کے کہہ کے جی ہم امریکہ کے ساتھ گیم کر رہے ہیں ہم تو طالبان کے ساتھ ہیں دیکھیں ہم اوپر اوپر ان کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن آپ نیچے دیکھیے گا نیچے ہم کیا کرنے والے ہیں آپ خود دیکھیں گے یہ اس کا تماشا دیکھیں گے لیکن یہ ہوا کہ سوائے ان کاروائیوں پہ جو ڈائریکٹ پتہ نہیں کہاں سے ہوئی انڈیا نے کی امریکہ نے کی یا اسرائیل نے کی یا طالبان نے کی یا طالبان کے اندر بگڑے ہوئے ذہن نے کی وہ بھی ہم جانتے ایک حقیقت ہے دفاع کرتے ہوئے آدمی عقائد بیان کرتا ہے اور دفاع کر سکتا ہے جیسے بھی کی اس میں پاکستان آدمی کے لوگ مرے ہیں لیکن وہاں توڑا بورا بن گیا اس کا تو پاکستان کو ٹکٹ نہیں گیا نا جتنے افغانستان کے اندر جو کچھ نقصان ہوا ہے ابھی تو وقت نہیں آیا نا کہ اینکروں ابھی تو کسی نے وہ پیچھے سے ڈور نہیں ہلائی نا جب وہ بیان کرنا شروع کر دیں گے تو ان بارہ چودہ سالوں میں وہاں جو امت رہتی تھی محمد رسول تعلق رکھتی تھی وہ کہ ناراض سے گزری لیکن ان کے کھیل اور تماشا آج افغانستان کو ایک نیا صوبہ بنانے کے لیے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اچھا اور یہ کہ یہ کھیل یہاں نہیں ہے پورے پوری دنیا میں جاری القاعظ میں کیا ہوا کیا ہوا ہم سب جانتے ہی ہیں ہم یہ بند کر کے رہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ بنیادی سوال آتے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے اچھا اور اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ سچی بات یہ ہے کہ بارہ مئی کا رزلٹ تھا ہمارا ایک لائمن تھا تو ان کے ساتھ ہم نے اس میں کام کیا ایڈوکیٹ صاحب ایم این اے کے طور پر کھڑے تھے تو اس کا جو رزلٹ آیا وہ ادھر کا رزلٹ کی اور بات ہے وہ پورے پاکستان کا رزلٹ ہی اتنا خراب تھا لیکن اس میں جو مرسی صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی ہے یقین جانے کہ وہ سر اگر ایک جب سے تو ہم رزلٹ لے بھی آتے کوئی رزلٹ اگر ہم لے بھی آتے تو اس کا انجام تو وہی ہونا سر جو مرسی صاحب کی حکومت یہ بھی آنکھوں کے سامنے وہ اتنی یا دیکھیں نا آپ اندازہ کریں کہ جس دن اکیس سو لوگ یا بائیس سو لوگ مارے گئے ہیں اور وہ پوری مصر سے آئے ہوئے تھے یا کوئی ضرورت ہے کہ مجھے حکم کریں میں معاملہ ہو گیا اور کوئی میت باہر سے آ جائے تو وہ بڑا پریشانی کو افسوس کا دینا تھا جہاں مصری آرمی نے ایک دن کے اندر اکیس بائیس سو بندے کو ختم کیا اس دن ہمارے حساب سے اگر مصر میں کوئی انسان رہتے ہوئے تو پورے مصر کا کیا حال ہوا جب میتیں مسلسل تب جا رہا ادھر جا رہی ہے اس جگہ میں جا رہی ہے یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے اخبار کی محسوس نہیں ہے یار اخبار بھی بڑا ہے ان کو شا سرتی چاہیے کسی دن ہوتا ہے کہ جی پندرہ سو بندہ فلاں جگہ مارا جائے اور کسی دن ایک وزیر کے بیان کی شہ سرخی ہوتی ہے وہ دونوں خبریں برابر تو نہیں کرتی منگل کا اخبار اور کا اخبار شہ سرخی کے حساب سے تو برابر نہیں ہے اس میں پندرہ سو بندہ مارا گیا اس میں ایک وزیر نے گپ ان کی سرخی اگر یہ میں سرخی ہیں تو پھر تو بات اور ہے نا پھر میں نہیں سمجھتا کہ ان کو سرخیاں سمجھ کر ہم کو قیامت کے دن کی توقع رکھیں پھر یہ دو کام کریں نہیں اس کو کم کر دیں پھر دنیا بڑی ہے اس کو آرام سے کھائیں دیے موت کریں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر واقعی وہ بائیس سو میتیں اٹھ کر مصر پورے مصر میں پھیلی تھی وہ ایک بڑا دن ہے اس پر غور کرنے کے لیے اور یہ کیوں ہوا اس سے ہوا کہ عالم اسلام پر افغان مسلے ابھی بھی یہ بولے بزرگ صبح رہے تھے کہ بھائی آپ رایامہ اس کے لیے تجار تو ہو تو مصر کی رایاما تجار نہیں کیا تھا پورا سال تو انہوں نے وہاں پہنچولی کے لیے اب آئن پر ریفرینڈم ہوگا اب صدر پر ریفرینڈم ہوگا اب اسمبلی دوبارہ بیٹھے گی اب اسمبلی نے جو فیصلے کی ان پر ریفرنڈم ہوگا جب پورے سال میں رایا ماں نے ہر معاملے میں جوتا مارا ہے ان کے منہ پر اس کے بعد کدھر نہیں رایا ماں فٹ بال کے سب کچھ ختم کر دیا تو یہ جو فوج کی قوت قاہرہ ہے اس کو ہم تو یہ ہمارے بزرگ الحفیظ صاحب بیٹھے کل بڑی پیاری بات کہی تھی آج شاید میں میری بہت سی باتوں کے خلاف ہو رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہم کم کمزور ہیں مسئلہ تو صرف منصوبہ بنانے کا ہے مسئلہ تو ہے کسی چیز کو کیسے ختم کرنا ہے کوئی چیز گڑ سے اگر مر سکتی ہے تو گڑ سے مار دیتی ورنہ پھر گئے تو ہمیں دینا پڑے گا لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ کھڑا ہے کہ جب دو دو بائیس سو بندہ اس لیے مار دیا جائے کہ وہ چاہتا ہے کہ مصر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلایا جائے گا اس لیے بائیس سو بندے کو مار دیا گیا کن لوگوں نے مارا مجھے ایک ساتھی کہہ رہے تھے جی نہیں آپ پریشان ہو پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا بھائی کیوں نہیں ہوگا فرق کیا ہے کیا فرق ہے اتنا زیادہ سونی نہیں پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہے جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے اگر انہوں نے نہیں وہ ملتان پر نہیں بم پھینکیں گے سائی بار پر نہیں پھینکتے سوات پر پھینکے وہ ملتان پر بم پھینکنے میں گوجرا والوں پر بم نہ پھینکنے میں کیا کیا رکاوٹ کیا ہے جب مشرف صاحب نے سب سے پہلے وہ ایک مدرسے پر کہا تھا کہ جی میں نے میں ہم نے امریکہ نے نہیں ہم نے بمباری کیے اکاسی بچوں شہید ہوا تھا میں نے کہا کہ آج تو پورا ملک مر گیا ہے کوئی ایک آدمی نہیں جو کھڑا ہو کر کہہ دے کہ یہ اکاسی بندے کا قاتل ملک کا سبرہ کیوں ہے جو کہتا ہے کہ وہ میرے آڈر پر وہ مدرسے اور پھینک گیا تھا اور اس میں بچے تھے ساری کے وقت اور ساری کا وقت نہ بھی ہو اور بچے نہ بھی ہوں تو اکاسی افراد کا مارا ہے یا کوئی بات تو ابھی وہ جب میں ایک درمیان مکالمہ سنانا بھول گیا تھا جب میں نے بات کی کہ پاکستان آرمی گیم ہی کھیلی ہے نا کشمیر میں بھی کھیل رہی ہے افغانستان میں گیم ہی کھیل رہی آج بھی کھیل رہے ہیں لیکن جو اس جھونکا ہے جن کو وہ کون ہے آرمی کا کیا گیا تو وہ کہنے لگے جی کہ بات یہ ہے کہ وہ جو فلاں طیارہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ شمالی علاقہ جات میں گر گیا اور اس کا جی ملا نہیں آج تک میں نے کہا جی اس کا کیا قصہ ہے اس کو کیا سکتا ہے اسے انڈیا والا نے تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انہتر آدمی جو ہیں ان کی جتنی حیثیت ہی نہیں تھی کہ پاکستان آرمی جانتی تھی کہ ہمارے وہ بندے ہٹ ہوئے اور انڈیا نے ہٹ کیے اور وہ سارے اس لیے کہ علاقے میں تعلقات کشیدہ ہو گئے وہ سارے انسانوں کا بات ہی ختم ہو گئی ان کی کوئی حکت ہی نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یار دیکھیں اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی حیثیت رکھتا ہے تو سبھی کے لیے حیثیت رکھتا ہے یہ سبھی کے لیے کوئی حیثیت رکھتا ہے تو وہ اگر وہ انہتر بندہ مارا گیا اور آپ اس لیے نہیں بولتے کہ انڈیا سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے پہلے سی کشید ہے یہ کون سی والی بات ہے یہ کون سا اسلام ہے یہ کہاں کا اسلام ہے یہ کہاں کی حفاظت ہے میں نے کہا یار آپ آپ یہ بات مجھ سے نہ کرتے تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی آپ کی اس بات سننے کے بعد تکلیف دی ہے کہ وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے عثمان کا بدلہ لے کر جائیں پھر اب اب آرام سے اگر کچھ یہ کہہ دے کہ یہاں جی جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے مطابق یہ بات کہا تھا یہ کب آپ کے پالیسی کے لحاظ سے یہ کوئی سنت تو نہیں ہے تو بھائی اس کا کیا ہے اب اس میں تو آپ یہ لکھتے ہیں ختم کام ہوتی ہے کس طرح کا لیکن یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا تھا جہاں توبہ کا بندہ مر جائے گا لیکن ہم عثمان کا بدلا نہیں کرتے تو جس کسی کو صرف اس لیے مارا گیا کہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہے تو بھائی وہ تعلق جو ہے اس تعلق پر ضرور سوال کھڑا ہو گیا کہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے اس کا درج عمل جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے فرض ہے ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے تو اس میں جو ادارہ سب سے زیادہ برا کردار ادا کر رہا ہے وہ پاکستان آدمی ہے یا وہ آرمیز ہیں جو جگہ جگہ مسلم ہیں او بی سی کے لوگ ہیں وہ الجزائر کے لوگ ہیں یہ پاکستان کے لوگ یہ آج کے موضوعات ہیں ان پر مطلب یہ کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی رائے آپ کے آخر ہے لیکن بعض بلا جب کوئی مسئلہ ہو نا اور گھر والے مل کے بیٹھ جائیں اس کو حل کرنے کے لیے تو اس کو کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں اگر اس کو وہ مسئلہ قرار دیتے ہیں اور وہ ان کے لیے یہ خبر ہو ٹھیک ہے جی آج وہ فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اتنی پولیس آئی تھی جی، وہ لیکن اگر یہ خبر ہو کہ بھائی وہ ہمارے بچے کو آج کسی نے تھپڑ مارا دیا مار دیا کیوں مارا یہ اس ایکسیڈنٹ سے بڑی خبر ہوتی جاتی ہے ماں کے لیے بھی بھائیوں کے لیے بھی اب کہ کزن بھی کہتے ہیں یار ہوا کے میں نے دیکھا کہ برادریوں کے اندر سوال کھڑا ہو جاتا ہے تو یار وہ نے جیسا کہ مجھے تھپڑ مارا وہ سوال کی طرح کھڑے ہوئے یہ یہ گزارش آدمی ان سوالات کے پیچھے یہ ایک تعلق کی بات ہے اگر یہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ